حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے مگر اپنی گردن موڑ کر پچھلی طرف نہیں کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو دو